على سيدنا سيدنا سيدنا مولانا مولانا مولانا محمد محمد محمد في في في أول كلامنا كلامنا أوسط آخر كلامنا معذر سامعین کرام اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے اور وہ جو اصل مسئلہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے یہ ساری دنیا کے جھمیلے ختم ہو جائیں گے یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی یہ جو پریشانیاں یہ مصیبتیں اور یہ جو حالات بنائے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں مسئلے سے ہٹ چکے ہیں غافل ہو چکے ہیں برتن تو خالی نہیں رہتا اب اس میں بھرنے کی چیز بھری جائے گی تو برتن بھرا ہوا ہوگا اور اصل چیز آپ چھوڑ دیں گے اس میں گندگی آ جائے گی دھول بیٹھ جائے گی گندا پانی آ جائے گا مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہیں مسجد کو ویران کر دیا جائے گا بھینسے بیل جانور باندھے جائیں گے لوگ جوا پھیلیں گے سٹا پھیلیں گے مسجدوں میں جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو بے شمار مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم نے عزت اور ذلت اور ناکامی اچھی زندگی اور بری زندگی معیار یہ بنا رکھا ہے دولت آئی روپیہ آیا پیسہ آیا کامیابی ملی تجارت چل رہی ہے گھر تعمیر ہو رہے ہیں زمین بڑھ رہی ہے کامیاب ہیں اور جہاں ان چیزوں میں فرق آیا سمجھنے لگے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے ہمارے کھانے پینے میں فرق آ گیا کاروبار میں فرق آ گیا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے مسلم کسی کے لیے ہو یہودیوں کے لیے نسارا کے لیے عیسائیوں کے لیے کافروں کے لیے بت پرستوں کے لیے مشرقوں کے لیے مسلمان کے لیے یہ مسئلہ ایک مذاق ہے مسلمان کی زندگی کو معیشت سے جوڑنا مسلمان کی زندگی کو دنیا سے جوڑنا مسلمان کی زندگی کو دولت سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک کامیڈی ہے اور ایک مذاق ہے جیسے کہ آج کل ایک لہر چل رہی ہے پچھلے ہفتے ہم نے بیان میں بھی اس کا تذکرہ کیا اور علماء نے بھی اس چیز کو پسند کیا کیا لہر چلی ہے اسلام اور دہشت گردی اس سبق کو امریکہ نے بڑھایا دہشت گردی کا تعلق اسلام سے ہے اب مسلمانوں نے یہ عنوانات شروع کر دیے اسلام اور دہشت گردی اسلام کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا اس عنوان پر ہمیں مدعو کیا گیا تھا ہم نے کہا کہ یہ اعلان سراسر غلط ہے اسلام پر بہتان ہے اور امریکہ کا پڑھایا ہوا سبق ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو تم یہ کہو کہ کبر اور دہشت گردی امریکہ اور دہشت گردی ہندوستان کے گھوٹالے اور دہشت گردی ہندوستان کے سیاستدان اور ان کی مکاری پولیس محکمہ اور ظلم و زیادتی حکومت کے محکمے کا اسٹاف اور رشوت خوری یہ تم کیا لیے بیٹھے ہو اس کا دہشت گردی سے کیا لینا دینا اب اگر تم کہو گے ان کے دلوں میں شکوک ہیں شبہات ہیں ہم اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ جسے بھوک لگی وہ روٹی کھائے گا گالیاں وہ دے رہا ہے دفاع ہم کریں گے بیماری اس کی ہے اور علاج ہم کریں گے یہ دنیا کی بڑی کامیڈی ہے مزاق ہے اب انہوں نے یہ کیا دتار بندی کا جلسہ اور دہشت کر دی میں نے کہا کہ کرتے کرتے کل یہ کرو گے کہ کل کسی بچے کی ختنہ ہوگی مسلمان بچے کی ختنہ کی رسم اور اسلامی دہشت گردی تم خود بڑھاوا دے رہے ہو بہرحال اس کی تفصیلات چارجی کا سیڑھی میں موجود ہیں آپ سنیں علماء نے اس چیز کو پسند کیا ہے اور اس چیز کو سراہا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ آئندہ انسان پر ہونے والے مظالم اور ظالموں کے تعلق سے اس دہشت گردی کو جوڑ کر ہم اجلاس کیا کریں گے تو جیسے وہ ایک مذاق ہے ایسے ہی مسلمان جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے دکان مسلمان اور دکان سمجھنے والی بات نہیں ہے مسلمان کارخانہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ دنیا میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں جو آدمی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے اور اس بلڈنگ میں وہ رہتا ہے وہ بچاؤ کے طریقے نہیں جانتا وہ حال میں ہے سمجھتا ہے کہ بیڈ روم کے اندر آگ کم ہے وہاں جانے سے میں جاؤں گا باہر والا جانتا ہے حال سے زیادہ بیڈ روم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے ہم نے مزاج یہ بنا رکھا ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہماری زندگی کی ہنسی ہماری زندگی کا رونا ہمارے چہرے کی مسکراہٹ ہمارے پیشانی کا بل پڑنا اس کا جو تھرمامیٹر ہے وہ دنیا ہے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہی ہے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے لیکن حدیث تو کہتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے دنیا کو دنیا کو کیا مخلوقات کو پیدا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کروڑا ہاں کروڑ مخلوقات ہے زمین کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سمندر میں کروڑوں آسمان میں کروڑوں جنگل میں کروڑوں پرندوں کی ہزاروں قسمیں مچھلیوں کی لاکھوں قسمیں کئی اربوں خربوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ مخلوق ہے اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اب تک اب جب ہم کہہ رہے ہیں اور کبھی بھی ایک نظر کرم اور نظر رحمت پل بھر کے لیے اللہ نے نہیں کی تو یہی دنیا ہے ذرا برابر اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا پسند ہوتی تو آدمی ایک چیز بنا رہا ہے اور بنانے کے بعد اس کو یقین ہے کہ اس کو سامنے والا خریدے گا نہیں اور ایک عورت روٹی پکا رہی ہے ادھر سے جل گئی ادھر سے کچی ہو گئی ادھر سوراخ پڑ گیا اور ادھر سفید سفید آٹا نظر آ رہا ہے وہ دیکھے گی بھی نہیں اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گی بکری کو دے دے گی جانور کو دے دے گی اور دیکھے گی نہیں وہ کیا دیکھ اس کو کیا سنوارنے کی ضرورت نہ مرد پسند کرے گا اور دسترخان میں رکھنے کے بعد کوئی عزت اور ہمت افزائی نہیں ہوگی لمبی من فکانا پیدا کرنے کے بعد ایک نظر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دیکھی اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند ہے ہی نہیں اور فرمایا حدیث پاک میں سرور آخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا اب اس دنیا میں چاند سورج سورج کہکشاں ادارت مریخ زحل امریکہ آسٹریلیا برطانیہ فرانس زمین کے اندر کے معدنیات ٹرینیں ہوائی جہاز راکٹ کمپیوٹر عورتوں مردوں کے کپڑے جائیداد پراپرٹی سب آ جاتا ہے دنیا کہیں گے سب آئے گا حدیث میں آتا ہے ساری دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ سننے کو سنی جا سکتی ہے بات کہنے والا مقرر کہہ کر بات آگے بڑھا سکتا ہے ایک لمحے کے لیے انسان کے بچے ہیں اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے آقا کا غلام بنایا ہے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے ایک لمحے کے لیے رکے یہاں ایک لمحے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا مچھر کے برابر مچھر کے پر کے برابر دنیا میں ایک قوم ہے جو کتا کھاتی ہے دنیا میں ایک قوم ہے جو شام کو لذت کے ساتھ اس کے گوشت کو مزے کے ساتھ کھاتی ہے دنیا میں قوم ہے میڈک کو کھاتی ہے دنیا میں ایک قوم ہے چھپکلی کو چپلک جسے کہتے ہیں اس کو کھاتی ہے میرے خیال میں حکیم سے حکیم کیڑے کی عزت اور اس کی منفیت منفاط شاید دنیا کی کسی نہ کسی قوم کے پاس ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ترقی یافتہ ممالک ہو شہر ہو دیہات ہو اور پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے آپ کو مچھلی پالن ملے گا مرغی پالن ملے گا ریشم کے کیڑے پالنے کے کارخانے ملیں گے دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے مچھر پالن رکھا سانپ کے زہر سے دوا نکلتی ہے گدے کچر ان کے پاخانے سے کھاد بنتی ہے سور کے پاخانے کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے کہیں بھی پہاڑی علاقے میں جنگلی علاقے میں ہر ایک مچھر کو تھوکتا ہے ہٹاتا ہے تدبیریں کرتا ہے جہاں کرنٹ ہے مچھر کی بتی جلائی جاتی ہے جہاں کرنٹ نہیں ہے وہاں بھی ایسے پتے جن کی خوشبو سے مچھر نہیں آتے ان کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کہیں پتے جلائے جاتے ہیں کہیں اخبار جلائے جاتے ہیں کوئی اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں دنیا میں ہر چیز شاید استعمال مکھی استعمال میں ہو پرندہ استعمال میں ہو کبا توتا مہینہ استعمال میں ہو کسی نہ کسی کے لیکن مچھر دنیا کی کوئی مخلوق استعمال نہیں کرتی کون آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ جسمدار مچھر کے ساتھ نہیں دی شاید ہو سکتا ہو کہ جسم دار جو مچھر زندہ ہو دشمن کے جسم میں ڈال کر کاٹنے کا کام لیا جا سکے آپ نے پرد آیا ساری دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے سر کے برابر ایک تو مچھر سے کوئی محبت نہیں کرتا اور دوسرے پر کو لے کر کیا کرے گا نہ کوئی دوا بنتی ہے نہ کوئی کیمیکل اس سے نکلتا ہے سانس کا زہر مفید ہے کوئی چیز نہیں بنتی ایسی دنیا کو آج مسلمان عزت و ذلت کا معیار اپنے بڑائی اور اپنے گھٹنے کا معیار اور اپنا مسلمان اپنی زندگی کا رشتہ اس سے ایک آدمی پوچھتا ہے بچی کی شادی ہاں داماد کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے اب اس نے کہا کارخانہ لگایا ہوا ہے زمینوں کا کاروبار کرتا ہے اور شیئر کا ویوپار کرتا ہے امریکہ میں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کھاتے ہیں ماشاء اللہ اس کی آبھی بھوک یہی پر مر گئی کوئی یہ نہیں پوچھتا چہرے پر آخا کی سنت کی نشانی ہے پیشانی پر نماز کی علامت ہے سنتوں کا ہمارے پاس یہ جو عنوان چل رہا ہے جنتی یا جہنمی میں دنیا کی بے عزتی اور دنیا سے محبت یہ عنوان لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں جو دنیا اللہ نے پیدا کرنے کے بعد نہیں دیکھی اور جو دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا سات زمین سات آسمان اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کے لیے ایک ایک گھنٹ پانی کے لیے درخت دیتا ہے کافر پانی پی رہا ہے کافر حکومتیں کر رہا ہے کافی سلطنتیں کر رہا ہے وہ ایم اے بن رہا ہے ایم پی بن رہا ہے کروڑوں کی املاک کا مالک بن رہا ہے حدیث تو جھوٹی نہیں ہوتی کہ حدیث میں کہا گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو گون گونڈ پانی کے لیے ترسا دیتے تو مطلب نہیں ہے ساری دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ کافی جیسی قوم کو جو اللہ کی دشمن ہے نبی کی دشمن ہے اسلام کی دشمن ہے مسلمانوں کی دشمن ہے اور اللہ کی توحید کو پیروں تلے رونتی ہے دشمن اگر گندی چیز لے لے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ نے پاخانہ کیا آپ جانے کے بعد دیکھا کہ پاخانہ نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا زمین نکل گئی آسمان کھا گیا نہیں وہ جو آدمی جا کو دے کر گیا کیا فرق پڑتا ہے لم ہی گئی ہاں خلا کا پیدا کرنے کے بعد ایک نظر کرم ایک پھل کے لیے نہیں دیکھا تو بھیڑ اٹھا لے کھڑمت اٹھا لے یہودی اٹھا لے آج لوگ پوچھتے ہیں کیا بھائی امریکہ کی ترقی دیکھے کیا کیا ترقی ہے دنیا لے لی کمپیوٹر لے لیا سائنس لے لیا ٹیکنالوجی لے لیا اللہ نے کہا لے لے گندا ہے آخرت کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں عرض کے سائے کے مقابلے میں حوض کوثر کے مقابلے میں کوئی اس کا مقام نہیں مچھر کے پر کا ایک کروڑواں حصہ ہے امریکہ لے لینے کا کیا فرق پڑے گا یہ کوئی معیار نہیں ہے معیار وہ چیز ہے جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کی نشانی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو یاد کیے ہوئے ہیں یا اپنے مقصد سے حاصل ہیں ایک آدمی ریلوے اسٹیشن گیا ٹرین کی ٹکٹ لینے کے لیے شام میں اس کو سفر کرنا ہے مقصد کیا تھا ٹرین کی ٹکٹ لینا راستے میں وہ ملا سفے ہانکنا شروع کر دیا اس نے کھانے کو بلایا اس کے ساتھ چلا گیا وہ چائے کو بلایا وہ اس کے ساتھ چلا گیا اب لگ گیا وہ کھانے میں پینے میں کپڑا پہننے میں آئینے کے سامنے اپنا چہرہ بنانے میں تال سفید ہوتے ہیں یہ تو ہمارے عذاب خبر کو کی نجات کی علامت ہے اب مستقل اس پر محنت ہے ڈائی لگانا اسے بنانے کی فکریں کرنا اور اس کے بارے میں متفقر ارے بھائی وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے اخبار کے اندر ایڈ آ رہا ہے وقت سے پہلے بال جھڑتے ہوں یا وقت یہ وقت سے پہلے کیا ہے اور وقت کے بعد کیا ہے یہ اس وقت ہوگا جب ہم وقت کا ایک مقدار اور وقت کی ایک لمٹ نہ مقرر کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بارے میں بتایا میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی میرے پاس ضمانت نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک سلام پھیرنے کے بعد اور دوسرے سلام سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے یہ وقت ہے یہ پہلے کیا بعد میں کیا ایک مرتبہ اس سنجے کے لیے گئے اور ایک صحابی نے سلام کر دیا آقا نے فرمایا آقا نے تیمم کیا وضو کے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا وہیں پر دیوار پر تیمم کیا کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی تیار تھا لوٹا تیار تھا چند قدم بھائی ایک آدمی یہاں استنجا خانے میں وضو خانے میں کتنی دوری ہے کتنی دوری ہوتی ہے فاصلہ ہوتا ہے اٹاچ باتھ روم میں کتنی دوری رہی ہوگی وضو کے پانی کے لوٹے میں اور آقا کے چل کر آنے میں صحابہ کرام نے کہا کہ وضو تیار تھا اور آپ نے تیمم کیا آقا نے فرمایا وضو کے پانی کے لوٹے تک میرے قدم جائیں ایسی چیز دنیا میں مجھے کوئی ضمانت دینے والی نہیں ہے مجھے ڈر تھا کہ وضو تک وضو کے پانی تک پہنچنے سے پہلے ملک الموت میری روح کو قبض کر کے کہیں نہ لے جائے تو کیا پہلے کیا بات فکر ہے یہ ہلکے کالے ہو رہے ہیں یہ جسم تک مر لے جب ساری دنیا اللہ کے یہاں ایک پر مچھر کے پر کے برابر نہیں یہ آگے آ رہا ہے پیچھے جا رہا ہے آنکھیں دھس رہی ہیں موٹی ہو رہی ہے یہ تو قدر کے کیڑوں کی غذا ہے ہمیں کیا لینا دینا اس دنیا سے آخا نے فرما مالی والی دنیا مجھے کیا ہے اور دنیا کے لیے کیا ہے میں تو ایک مسافر ہوں جو چلا جا رہا ہم مسافر ہیں اور منزل کا پتا نہیں منزل کا پتا ہو جائے ان زمینوں میں نہیں پڑیں گے ہم بچہ گھر میں رہتا ہے ٹائم ٹائم پر ٹیوشن دیجیے عربی مدرسہ بھیجیے اس کو پڑھائیے لکھائیے شرارتی نہیں ہوگی آپ نے اسکول سے نکال رکھا ہے ٹیوشن کو جانے کا نام نہیں لیتا عربی پانچ دس منٹ میں پڑھ لیتا اب وہ سوچ ڈالے گا اب آ جا کر جو ہے ہاتھ بٹائے گا اور وہ چیز اتارے گا خالی ہوگا تو یہ کام نہ ہوگا مقصد اگر ہو بچے کا پڑھنا لکھنا اب اس کے اوپر ایک بوجھ ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے مجھے سنانا ہے میرے اوپر ٹیوشن کا ہوم ورک ہے میرے اوپر جو ہے اسکول کا ہوم ورک ہے مجھے اتنی چیزیں اب کام سے فرصت ملے گی مقصد کو جو جانتا ہے وہ بیکار کے کاموں میں مجبور نہیں ہوتا مقصد سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ مقصد کا داڑھی والوں کو پتا نہیں کیسے چل رہا ہے کیا کرو حضرت دعا کرو رکشا چلانے والا کہتا ہے دعا کرو رکشا نہیں چل رہا ہے دکان والا کہتا ہے دعا کرو دکان نہیں چل رہی ہے کمانے والا کہتا ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے نہ دکان پال سکتا ہے نہ رکشہ پال سکتا ہے نہ کارخانہ پالنے والا ہمارا یقین عوامی کا دن فی الحال اللہ رشتوہ زمین کے اندر جتنی جاندار چیزیں ہیں زمین و آسمان میں اللہ کی مخلوقات میں پالنے والی ذات اللہ ہے ایک روپے میں روٹی ملے تو بھی اللہ پالے گا ایک لاکھ روپے میں ملے تو بھی اللہ دے ہم آپ کی شادی میں آئے ہیں ولیمے میں آئے ہیں پنڈو سو روپے کلو ہو آپ کو پکانا پڑے گا دس روپے دو روپے کلو ہو پکانا پڑے گا آپ نے ریٹ لکھ کر لگا دیا کیا کروں صاحب ایسے سیزن میں میں نے بیٹے کا ولیمہ کیا ڈیڑھ سو روپے لسن کی قیمت ہو گئی زعفران جیسی ہو گئی ٹماٹر کی ہم ہمیں کیا دینا دینا بلایا ہو کھا کر جائیں گے ہم قیمتوں سے اللہ نے پیدا کیا روزی دے گا وہ دے گا کپڑا زندے میں دے گا مرنے کے بعد کفن کا طرح دے گا ذمہ داری اس کی خدا نہ بنو فرون نہ بنو خدا کی خدائی میں کام نہ اڑاؤ چلتی ہوئی سائیکل میں پیر دو گے پیر پھٹے گا چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے آؤ گے ایکسیڈنٹ ہوگا چلتی ہوئی ٹرین کی پٹری پر سو گے جسم کے ٹکڑے ہوں گے خدا کی خدائی کے درمیان آؤ گے فرمایا حدیث کسی میں الکبریا ریدائی بڑپنا تو میری چادر ہے اور جو اسے مجھ سے چھینے گا یہ چھینی آؤ خموش ہاں تھوڑی نہ بیٹھو گا آپ کے کپڑے کو کوئی اتارے لنگا کرے آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے اللہ کہتے ہیں حدیث خوشی میں الکبریا ریدائی بڑپنا روزی کا دینا یہ سب میری چادر ہے جو مجھ سے چھینے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا پائی پائی کا کترے کترے کا دانے دانے کا محتاج بنا کر رکھ دوں گا اس کے آنکھوں کے سامنے ڈر رکھ دوں گا کیا کمارا تو تیرے کلاس والے تھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کتنی زمین زمین کھائے گا وہ مکانات سے نکل جائے گا حضرت اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے بنو اسرائیل کے اندر ایک مالدار تھا اور اس میں بہت ہی قیمتی محل بنایا سارے سونے چاندی اور ساری زندگی کی پونجی کو اس نے اس میں لگا لیا تو ایک مرتبہ وہ معائنہ کرنے کے لیے اندر گیا وہ جب دوڑ لاکھ سسٹم ہوتا ہے یہ آج کا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا اندر کے داروغ کو واچمین کو باہر بھیج دیا اور یہ اندر چلا گیا اتفاق سے چابی لینا بھول گیا اور اندر جو گیا تو دو لاکھ پڑ گیا دروازہ ہو گیا لاکھ ہو گیا اب ناشتے کا ٹائم چیخ رہا ہے چلا رہا ہے باہر تک آواز نہیں جا رہی ہے سونا رکھا ہوا ہے چاندی رکھی ہوئی ہے ساری زندگی کا سرمایا ہے پیاس لگ رہی ہے ساری جمع سوجی اور سارا خزانہ ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتے حضرت نے لکھا کہ اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور جسم پر کیڑے مر گئے جب باہر کے لوگوں کو پتا چلا کئی دن ہو گئے بادشاہ جہاں پناہ کو اندر گئے ہوئے کیوں نہیں آتے باہر دروازے کو کھٹکھٹایا دروازے کو مارا پتا نہیں لگا آخر توڑ کر جو اندر داخل ہوئے اسی مال کے درمیان اسی دولت کے درمیان اسی جمع پونجی کے درمیان مری سڑی ہوئی لاش تھی جس کو کیڑے کھا چکے تھے کچھ نہیں ہوگا خام خا کی مصیبت میں ان ہوئے ہیں آپ خام خا کے جھمیلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں بتانے کی بات نہیں ہے میں بتاؤں انیس سو چوراسی میں دیوبند سے فراغت ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ ممبر و محراب کی خدمت لے رہا ہے پروگرام میں جاتے ہیں خدمت لے رہا ہے کل ہی اس بائیس سالہ زندگی کے اندر ایک ہوتا ہے دستور کے کمیٹی والے پوچھتے ہیں تنخواہ بڑھانے کی درخواست دو کیا ضرورت تنخواہ سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کیوں ان کے سامنے ذلیل ہوں اپنی ناک کو رگڑے اور اگر پڑ جائے گی تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ پروردگار ہو جائیں گے اور کھٹ جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ رب ہمارے اوپر سے سائے کو ہٹا لے گا تین سو ہو تو پالے گا تیس ہزار ہو تو پالے گا پروگرام میں جائیں دیں تو ہوگا نہ دیں تو بھی ہوگا اس لیے کہ جینا مرنا اس سے نہیں ہے دکان سے جینا مرنا نہیں ہے کاروبار سے جینا مرنا نہیں ہے یہ بہت بڑا المیہ بہت بڑا مزہ جیسے کہا جائے ایک مرد حاملہ ہو گیا سب تا ارے مرد بانا بھی حاملہ کیا مرد بانا بچے کو دودھ پلایا کیا دیکھے یہ سن کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو رہی ہے میرے رب کی عزت جلالت کی قسم فرشتوں کے لیے اللہ نے ٹی وی نہیں بنایا فرشتے جب دیکھتے ہوں گے مسلمان داڑھی کو مڈا مڈا کر ریڑے چمار کے پاس جا کر نو سال اس کی جوتا سیدھے کر رہا ہے اس کے جوتوں کو کامیڈی آپ کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں سیریل پر اس ڈائریکٹ دیکھ مسلمان بھیڑ سمار کے آزید کر رہا ہے دنیا کے لیے چھل کھلا ہنستے ہیں چھل کھلا ہنستے ہیں حضرت اسرافیل ملتے ہوں گے حضرت اسرائیل ملتے ہوں گے جبرائیل ملتے وہ دیکھو دیکھو وہ وہ وہ جا رہا ہے جو ہے گھنڈی کے پیچھے جا رہا ہے وہ چمار کے پیچھے جا رہا ہے وہ دیکھو داڑھی بڑھا رہا ہے وہ دیکھو جوروں کی غلامی کر رہا ہے وہ دیکھو جہیز جو ہے وہ مزہ لیتے ہوں گے وہ کامیڈیریل ہے یہ دیکھو نماز کو چھوڑ کر حیا نظ کامیابی یہاں رکھی ہے دیکھو تو دیوالا بھاگ رہا دیکھے ایک آدمی پیاز لگ رہی ہے ایک طرف آگ لگی ہے ایک طرف کنواں ہے میٹھے پانی کا چشمہ ہے کہاں جانا چاہیے پیاسے آدمی کو نل کے پاس جانا چاہیے وہ بھاگ رہا آپ کی طرف ہٹیں گے کھڑکلا کر اس نے پوچھا ہمیں کہاں ہے پانی ہم نے مزاق کیا جاؤ رائٹ طرف جاؤ اب رائٹ طرف ڈالا ٹھیک ہے ہے اس سے بڑا مزاق سے بڑی کامیڈی ایک آقا کا ہونا ایک نبی کا ماننے والا ایک بڑی فکریں لینے والا وہ آج اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے نہیں سمجھ میں آئے گی نا دنیا کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں آپ اب تو فکریں ہیں سود ہلا لو ماں کا بلاکار کفن پھاڑ کر حلال ہو رشوت کے لیے رشوت صاحب ہو تو تحفہ ہے کتنی بڑی یہ کامیڈی ہوگی کہ جس چیز کو آقا نے فرمایا قیامت کے دن ککر و شیر کے بعد سخت ترین آزاد ہوگا تصویر کے بنانے والے پر اب مسلمانوں میں کتنے ویڈیو گرافر کتنے شادیوں کے اندر ویڈیو پکڑنے والے پر کہیں گے بتاؤ یہ آقا کی امت ہے اور اس نے سن رکھا ہے کہ کمبر و شر کے بعد اللہ قیامت کے دن کو کہے گا وہ جو دلہن کی فوٹو پکڑی وہ دلہن کی ماں کی پکڑی وہ باپ کی پکڑی چلا روح تو ڈالو مچھر کے بچے میں روح نہیں ڈال سکتے یہ لاکھوں لوگوں کی جو تصویر پکڑی دیکھو کیسی امت ہے کیسا بندہ ہے دیکھو تو ہمت اس کی ایک گردے میں کنکری اور چلا رہا ہے آدھی رات کو نیند نہیں آئی سارا دن چڑچڑا اور اتنا کمزور ذرا سا پیر پنچر ہوا گاڑی اسکٹ ہوئی اور ہڈی ٹوٹی پتلی ٹوٹی بٹھانے میں اور ہمت تو دیکھو لاکھوں ہزاروں افراد کے جسم میں روح ڈالنے کا وعدہ کر رہا ہے کامیڈی سیریل ڈائریکٹ فرشتے دیکھ رہے ہیں انسانوں کی مسلمانوں کی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو عائشہ نام ہے اس کا یہ سمیا نام ہے یہ سہیلا دیکھو دیکھو رنڈیا کا لباس پہن کر جا رہی ہے یہ دیکھو کیسے برد سے بات کر رہی ہے یہ دیکھو جب اپنے مرد سے بات کرتی ہے تو کیسے چہرے پر جھر لیا وہ دیکھتے ہیں نا گھر بھی یہ چھت ان کے لیے کوئی چھت نہیں یہ دروازے کوئی دروازے نہیں ان کو نظر آتا ہے اللہ دکھا رہے ہیں کیسے آتے ہیں دروازے بند ہو تو کیسے دیکھ لیتے ہیں کیسے بھانپ لیتے ہیں وہ مانگتے ہیں دیکھو گھر میں دیکھو اس کا رویہ اس کے کپڑے اس کے چہرے کی دلگت دیکھو اور پھر دیکھو بازار کو جانا ہو موتا کو جانا ہو یہ کیا نشانیاں ہیں کیا علامتیں ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے اصل میں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اصل چیز کو بھلا دیا ہے وہ اصل چیز اگر ہمارے سامنے رہے گی دیکھو ایک آدمی ایک لڑکا ہے اپنی لڑکی سے محبت کرتا ہے مثال غلط سمجھے آپ یا صحیح سمجھے محبت والی بات ہے بے پناہ جان دیتا ہے بے پناہ اپنی لیلا سے محبت کرتا ہے بامبئی میں کلکتہ میں اس کی لیلا رہتی ہے دلی میں رہتی ہے اس نے فون کیا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی ہے برائے کرم آپ دیکھنے کے لیے آئے ریزرویشن ملنے سے رہا ہوائی جہاز میں جانے کی طاقت نہیں اب جنرل بوگی کے ٹائلٹ کے اندر بیٹھ کر وہ سفر کرے گا سمجھ گئے کتنے عالیشان مکان میں رہتا ہے اسی مکان میں کون سی رائے زندگی گزارا ارے سر آپ جنرل بوگی میں بیت الخلا کے پاس جاؤ جی کوئی بات نہیں میں اپنی لیلا سے ملنے جا رہا ہوں جسے اپنے مقصد کی فکر ہو جس کا ایک ٹارگیٹ ہو وہ یہ نہیں سوچتا یہ چیئر کار ہے اے سی ہے سیکنڈ کلاس ہے بس یہ سب بیکار کے لوگوں کے ہیں جو کام کرنے کا آدمی ہے وہ مقصد کو دیکھتا ہے ارے لٹک کر پٹک کر بھوکے پیاسے میرا مطلوب مل جائے میری لیلا مل جائے میری ماں کو دیکھ لوں میرے باپ کا دیدار ہو جائے میرے پیو مرشد کے قدموں پر میں پڑ جاؤں یہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ کیا پوچھ رہے ہو کیا اے سی میں گئی نہیں کیا ہماری جہاز ارے جانے دو یار کسی طرح اللہ پہنچا دے یہ سب مسئلے کیوں ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں بڑھاتا ہے دان گر گئے گڈوں کا پانی ختم ہو گیا ہاتھ میں لاٹھی ہو گئی اور کمر وی یو ہو گئی اور فکریں حدیث میں آتا ہے انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کے فکریں جوان ہوتی ہیں بات کر رہا ہے آدھی بات الگ میں آدھی بات تھک تھک کر کر رہا ہے وہاں زمینہ کی قیمت اچھی ہے نا کمرشل کے اندر یہ ریٹ ہے مین روڈ کا یہ ریٹ ہے اور کیا کرے گا آپ اپنی خبر دیکھ لے شکر کر کہ اللہ بڑھاپا دیا موت سامنے رکھی ہے تو کر لے جن کے حقوق دینا ہے دے لے اب وہ پیچھے دے رہا کیا بھائی انسان جوان ہے تو چلو اپنی محبوبہ کو اپنی بیوی کو اپنی آل اولاد کو یہ خاص سجاتا ہے وہ یہ کیا سجائے گا بیوی کر چھوڑ دی دی بہو گالیاں دے ہے اولاد سوچتی ہے خاندان میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں عشا کی نماز کو ساڑھے چار بجے آ جاتا مسجد میں پورے خوب کو چھوڑی گھر میں جب اس لیے نہیں آتا مستقی پریشان ہو گیا عشا کی نماز کو ساڑھے چار بجے اس لیے نہیں آیا کہ پر جورو تنگ نہ جاؤ جاؤ بھائی تمہیں بہت اللہ والے ہیں بہت بزرگ چپکے چڑھا کر بیچتے مسجد کو اب اثر کو آیا مغرب تک کتے کی طرح جڑ چھوڑ چھوڑ کر یہ جو عورتیں آتی ہیں بچوں کو دم کرانے کے لیے ان کو نہیں تو مسجد کا امام موزن ملا حیبت ہے کیا انہیں نماز پڑھانے نہیں دے گا بھائی انوج کا ہی تو بیان آ کرنے کیا ہے جورو نے اسے تھوک کر نکال لیا اولاد نے اس کو دھتکار دیا کا لائق تو نہیں رہا ساری جوانی رنگیوں کے سامنے برباد کر دیا امریکہ برطانیہ کا گھو پاخانہ کھا کر زندگی گزارا تو دل دماغ سے کیا بیٹا ہوگا اغریب کیا کرے گا ذکر تو نہیں کرے گا وہ اگر سے مغرب تک وہاں بیوی بہو سب چڑھا کر بھیجیں تمہیں اللہ والے بزرگ میں جاؤ تمہیں بلا دفاع ہوئی تو بس گھر سے بادشاہ کے بعد اتنا جلدی ابا جان رات کا وقت دعا کا قبولیت کا آؤ ساڑھے نو دس بجے جب تک ہم ننگا ناچ ناچیں گے گندے سیریل دے جب ایسی زندگی جب طلاق دے دی تیری بیوی نے تجھ کو اولاد نے دھتکار دیا مشین کے کاٹی کی طرح حلق سے نکال کر جس کے لیے تو مرتا تھا تو اپنے ایمان کو خراب کیا مچھلی کا کاٹا حلق میں پھنستا ہے محبت سے نہیں تھوک کر نکال ذلت کے ساتھ اس کو نکال لیا اب تو کم سے کم اللہ کا وجہ نہ جوانی دیا نہ بچپنا دیا نہ ڈھیر عمر دیا جب دنیا میں کاٹے کی طرح زلیل کر کے نکال دیا اب تو ڈر جا ساٹھ پینسٹھ سال کے بعد حکومت نے کہا یہ کتا ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے لائق نہیں بلاٹی کی بیماری آ گئی یس کو نو لکھ دے گا نو کو یس لکھ دے گا گرین سگنل کو ریڈ ڈال دے گا ریڈ کو گرین ڈال دے گا تھوک کر نکال دیا اب تھوک کر نکالا جیڑی حکومت نے جس کو تھوک کر نکالا جورو بچوں نے اب آ کر مسجد کو پکڑ لیا وہ پکڑنا عبادت نہیں ہے وہ اس لیے آتا ہے گھر والے اسے چڑھا کر بھیج دیتے ہیں کم سے کم ایسے وقت میں چلو بھائی توبہ کر لیں حقوق ادا کر لیں اب نہیں سدھریں گے کیا کبند پہن کر سدھریں گے کیا قبر میں جا کر سدھریں گے یہی تو ہوتا ہے وہ لائٹ برابر نہیں وہ آدھا دو منٹ لیٹ ہوئی وہ امام صاحب سور رحمان دہلی پڑھاتی تھی انہوں یہ سارے محلے کے فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ گئی فلاں کا بیٹا فلاں کالج میں پڑھتا ہے غیبتیں کر کر کر مرے ہوئے مرداروں کا گوشت یہ عمر میں جب دنیا کا پایا ہزم نہیں ہوتا بڑے کا گوشت نلی چھٹک کو نہیں کھا سکتا مرے ہوئے مرداروں کا گوشت اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کھاتا رہتا ہے یہ جنتی ہونے کی نشانی یا جہنمی ہونے کی نشانی ایک جگہ میں جھارکھنڈ کے اندر گیا تھا نماز ہو گئی دیوبندیوں کی مسجد ایک دوسری جماعت کی آواز مجھے نماز میں سنائی دی کہ حامت ہوئی اللہ اکبر سورہ بات دم سورت کہا کہ دیوبندی علماء تو اسے نہیں مانتے جیسے حنفی کے اندر جس مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہو اس مسجد کے اندر دوسری جماعت حدود اعتکاف کے اندر یعنی جتنی لمٹ میں احتکاب کیا جاتا ہے اور اس میں موتقب کو رہنا ضروری ہے حدود احتکاب میں اس مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز کرنا مکرو تحریمی ہے نہیں کر حدود احتکاب کے باہر کر سکتے ہیں جہاں احتکاب نہیں کیا جا سکتا اور جہاں احتکاب کرنے والا قدم رکھے تو احتکاب اس کا ٹوٹ جاتا ہے ایسے جگہ پر کسی کے گھر میں کر لیا وہ مدرسہ جو مسجد سے باہر ہے وہاں پر کر لیا جہاں میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو رہا تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا تو غلط ہو رہا ہے یہ تو اپنے لوگوں کی مسجد ہے مدرسے کی مسجد ہے طلبا پڑھتے ہیں عجیب بات سنائی انہوں نے ایک جینٹل مین ہے اور عمر بسیدہ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی عالم کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں کہا کہ دلیل حرام کو پیدا ہوئے کیا ہوا کہتے ہیں کہ یہ سکے کا کھاتے ہیں خیرات کا کھاتے ہیں اور زکات کا مال کھاتے ہیں زکات اور سکاط کے کھانے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے صاحب زندگی کے اس عمر کے اندر آ کر علماء سے دم علماء سے تک علماء کا جنم اس مسجد کے اندر کئی افراد ہیں جماعت ہوتی رہتی ہے بیت الخلا کا طواف کرتے رہتے ہیں منڈلاتے رہتے ہیں ہاتھ میں ٹوال لے کر مکھیاں بناتے رہتے ہیں آپ جماعت کر کے حسلے تو وہ سریاں کریں گے سمجھ گئے یہ عمر کی کس اسٹیج کے اندر یہ اس بات کی علامت ہے جماعت سے بغاوت کرنے والا مسجد سے دور ہونے والا نماز کے بعد انفرادی نماز قائم کرنے والا یہ جنتی ہو سکتا ہے جہنمی کسی بھی دنیا کے عالم سے کسی بھی مفتی سے وہ کوئی مکتب فکر اور کوئی جماعت کی جو ہے پابندی نہیں ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے یہ کام کرنا شریعت کے روح سے کیسا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اور ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہوگا کلا مسجد میں بھی ہوتا ہوگا کلا محلے کے اندر بھی ہوتا ہوگا یہ سب کیا ہے جنتی ہونے کی نشانی جہنمی ہونے کی نشانی دو ہی چیزیں ہیں میری آپ سے لڑائی ہو گئی فرض کیجیے کہ آپ کا نام محمود ہے محمود کی لڑائی مسجد کے مولانا سے ہو گئی مسجد کے مولانا اور محمود کے اندر جو جھگڑا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں حق پر نہیں ہو سکتے جھگڑا اگر حق پر دونوں ہوتے تو جھگڑا نہیں ہوتا یا دونوں باطل پر ہوتے جھگڑا نہیں ہوتا ان دونوں میں جو جھگڑا ہے کسی ایک بات کے اندر تو تو اور مائیں مائیں ہے کسی ایک بات کے اندر اختلاف ہے کسی ایک بات کے اندر دونوں متفق نہیں ہیں اسی لیے جھگڑا ہو رہا ہے جھگڑا ہونے کے لیے دونوں ایک ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتے کسی ایک بات کے اندر اختلاف ہونا ضروری جنتی اور جہنمی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے دو آدمیوں کے اندر جھگڑا ہوا ایک آدمی سو میں سلام کا پابند ہے تحجد گزار ہے پران پڑھنے والا ہے دین کا دائی ہے دین کا محافظ ہے دین کا درد رکھنے والا قوم و ملت کا درد سینے میں رکھنے والا اور ایک آدمی داڑھی مڈا ہے شرابی ہے رشوت میں زندگی گزری ہے امریکہ برطانیہ کا کھا کھا کر اس کے خون کے قطروں کے اندر انگریزوں کا پیشاب اور ان کا نسخہ شامل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ سکتا ہے یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے جو باطل پر ہے وہ جہنمی جسے دنیا فیصلہ کرے آخرت کا فیصلہ دور کی بات حامد میں محمود میں لڑائی ہو گئی खतरत بات آقا میں حیال الطلاق تمام کے لیے تھا حیال الطلاق تمام کے لیے تھا یا یہ مدثر ام تانزر ورب کا مقبر ایسا روڈ لپیٹنے والے کھڑا ہو جا ڈرا یہ سب کے لیے عام تھا اس میں بھید بھاؤ آقا نے نہیں کیا دشمن ہونا ہے نبی کا اہل حق کا تو اب دنیا پر اطلاع کرے گی آقا حق پر تھے یا ابو جہل حق پر تھا آخرت کے فیصلے سے پہلے دنیا کو اطلاع کرے گی آقا کا روزہ کہاں ہے ریاض الجنہ میں ہے اور ابو جہل کی خبر کہاں ہے حرم کے سامنے پکو سام کے پاس دنیا میں اللہ سوال تعالیٰ دکھا دے گا مزیدوں سے محبت کرنے والے بلا بجے علماء کی دشمنی ہوگی میرا کوئی لین دین نہیں ہوگا حامد و محمود سے لیکن خدا اس کو جہنمی بنانا ہے خود بخود خون کے قطروں میں اللہ علماء کی دشمنی ابرا لگتا ہے بےکار کے ہر ان کے پاخانے کو بھی دیکھا نہیں ہوگا بے شک بلا وجہ کی دشمنی جہنم کا پی اور جہنم کا لہو جسم میں ہونے کی وجہ سے نہیں مل سکتے دونوں یہ دونوں آپ سانپ کو دنیا میں نہیں پڑھایا گیا دنیا میں کوئی کالج نہیں ہے ممبسو شام تمہارا دشمن ہے تم دیکھتے ہی حملہ کرو سامو وہ قدرت ہے فطرت ہے یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے چوہا بلی ایک پنجرے میں بند نہیں ہو سکتے شیر اور بکری ایک پنجرے میں بند نہیں ہو سکتے حق اور باطل اہل حق اور اہل باطل اور جنتی اور جہنمی میں جتنا سمجھاؤں میں جتنا دل کو کاٹ کر سبق میں رکھ کر پیش کروں جو دشمن ہوگا وہ ہو کر رہے گا اسے کوئی ضرورت نہیں اس کی صفائی میں ہم لگے رہے وہ کر رہے گا اس لیے کہ حق اور باقی سچا اور جھوٹا جنتی اور جہنمی یہ مل نہیں سکتے دنیا میں تو دنیا میں اگر آپ کسی کو دیکھیں خان خاں بلا وجہ علماء کے پیچھے اہل حق کے پیچھے حافظوں کے پیچھے مدرسوں کے پیچھے اماموں کے پیچھے معذروں کے پیچھے میں ایک بات کہتا ہوں مولانا قاسم صاحب مہاد کوٹلا والے اکثر دوہرایا کرتا ہوں پنجاب میں مادیو کوٹلا ایک علاقہ ہے وہاں کی مفتی یہاں جو سٹی مارکیٹ ہے وہاں کے قریشی مسجد کے پچھلے والے محلے کے اندر وہ مسجد میں رمضان مبارک میں آیا کرتے تھے ایک بڑی عجیب و غریب ایک بزرگ کی بات وہ نقل کیا کرتے تھے کہ جب دنیا میں تم کسی عالم کسی فرد کو دیکھو کہ وہ علماء اولیاء اطیا مدارس معذمین علما اور کے پیچھے لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے کتنے کتنے لوگوں کا آپ دل صاف کریں گے امریکہ میں کتنے کروڑ ہیں برطانیہ میں کتنے کروڑ ہیں اپنا کام کرتے جاؤ ہاں اگر کسی سے واسطہ پڑ جائے اور سامنا ہو جائے انہوں نے کہا ایک کام کرو اس بندے سے وضو کراؤ اور وضو کرا کر اس کے سر پر قرآن رکھ کر اس سے پوچھو کہ تیری ماں کے پاس اللہ کے واسطے بتا کہ تیرا باپ یہ آیا تھا یا کوئی اور آیا تھا تو حضرت نے کہا قرآن کو دیکھ کر اللہ کی قسم اگر وہ کھائے گا تو ضرور یہ کہے گا کہ میرے باپ کے نسبے سے میں پیدا نہیں ہوں حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزوں کو دیکھنا رب کو دیکھنے کے برابر ہے یہ قرآن کے یہ اللہ کا کعبہ ہے اور تیسرے ایک رواج میں آتا ہے کہ والد کا چہرہ اور ایک رواج میں آتا ہے کہ علما کا چہرہ ان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کے برابر اب یہ دشمنی آئی اب یہ بلا وجہ اخباروں کے اندر لکھ رہے ہیں بھائی یہ علماء آپس میں کٹ مر رہے ہیں کھلا کر رہے ہیں اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر وہ کٹیں گے اگر وہ غلط پتوا دیں گے اگر وہ غلط کام کریں گے دیں گے علماء کی دشمنی علماء کا بک علماء سے حضرت یہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے یہ ہندوستان تو چل رہا ہے ہم آپ کو اتارٹی دے رہے ہیں ہم آپ کو معیار دے رہے ہیں بغیر وجہ کے جھگڑا ہوگا کوئی وجہ ضروری نہیں جھگڑے کے لیے کہ کبھی ان کی بیٹی ہمارے گھر آئی تھی ہماری بیٹی بہو بن کر ان کے گھر گئی تھی زمین کا سودا ہوا تھا قرض لینے دینے میں تھا بلا وجہ پوچھو تو سے بھی خلا مسجد کے اتنی لمبی گالی ہو ماں انہیں کیا اس کے باپ کا کلا یہ ہوا اس کی یہ ہوئی وہ ہوئی بچے گالی بلا وجہ کے یہ جو دیتا ہے بلا وجہ گالیاں سمجھ لو کہ بغیر موت کے یہ جہنم کی زندگی گزار رہا ہے بہت سخت وعید ہے حدیث پاک کے اندر پتاوا عالمگیری جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پتاوا کو مرتب کیا ہے اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو انسان علماء کا بغض رکھتا ہے اثر رکھتا ہے جیسے تو علماء جھگڑے سے انتشار سے دو چار ہیں جی عالمہ کو مر لینا منصب کے واسطے ایسا کیا کون تو یہ قربانی نہیں دے سکتا کیا دیکھو اختلاف کا ہونا جھگڑے کا ہونا مولانا محمود صاحب کیا سمجھتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے مولانا ایسد صاحب کیا سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے دارلوم کٹ گیا مدنی خاندان کیا سمجھتا ہے قاری طیب یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے تین دعائیں کی وہ بار بار آپ کے سامنے آئی دو دعائیں قبول ہو گئی اے اللہ میری امت کے چہروں کو سور اور کتے کے چہرے نہ بنانا اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے پہلے امت کے چہرے گنا کرتے تو ان کے چہروں کو اللہ نے بندر بنا دیا کے خاطی زلیل بندر کے چہرے ہو گئے کسی کے کتے کا رات میں گنا کرتا دوسرے دن پیشانی پر لکھا ہوا رہتا یہ رات میں زنا کرتے پر جا کر آیا یہ بدماشی کڈے پر جا کر آیا لکھا ہوا رہا کرتا تھا اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے نانا میری امت پریشان ہے ستاری کا معاملہ پروا جب شوہر اپنی بیوی کے پیشانی پر یہ دیکھے گا یہ جہنم کا لہو پینے والی اور جہنم کا پیٹ پینے والی کسانوں سے پکڑ کر جہنم کے انداروں میں لٹکانے والی اس کے <clears throat> سینے کو جہنم کے اندر ساڑھے چار ہزار کلو میٹر لمبا کر دیا جائے گا اور ایک ایک ناخن کو تلوار کی طرح کر دیا جائے گا اور پھر وہ عورت جو دنیا میں اپنے سینے کو دکھائے گی کیسے ایسے باڑی پہن کر ایسے کپڑا پہن کر کہ اس کا سینا جھلک رہا ہو یا اس کی مقدار معلوم ہو رہی ہو تو وہ جہنم کے اندر اس کے جو ایک ایک ناخن ہوں گے ایک ایک تلوار کے برابر اب سینا چھوٹا ہوگا تو تکلیف چھوٹی ہوگی اللہ ایک سینے اور دوسرے سینے کے درمیان ساڑھے چار ہزار کلو میٹر کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ ڈسٹینس دے دے گا تاکہ تکلیف زیادہ ہو ریاض میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ پلوار جیسے ناخن کو گڑھے گی اپنے جسم کے اندر تو وہ ناخون اس کے جسم کے گوٹیوں پر تڑیوں کو لا کر واپس کر دے یہ نقشہ تمہاری بیوی کے پیشانی کے اندر لیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو دکھ رہا ہو اور حدیث نظر آ رہی ہو تو کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو او ڈارلنگ محبوبہ او جان او میری روح کہے گا خدمت کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میری امت کے ساتھ اور کسی شوہر پر لکھا ہوا تو بیوی جان دے گی چھو جہنمی کتا اللہ کی نگاہ سے گرا ہوا فرشتوں کی نگاہ سے گرا ہوا اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ میرے امت کے گناہوں پر شام ستاری کا معاملہ کرنا جو کرنا معاملہ پکڑ پکڑ قیامت میں کم سے کم دنیا میں عزت سے جی لیں یہ وقت جیسے قوم نو کا سفایا ہو گیا قوم آپ کا سفایا ہو گیا میری امت بڑے وقت تباہ اور برباد نہ ہو دونوں دعائیں قبول ہوئی تیسری دعا کی اے میری امت میں اتحاد صبا اللہ نے کہا قبول نہیں جنگ جمل صحابہ کے درمیان ایک لڑائی لڑی گئی ایک طرف حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر اور دوسری طرف حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا حضرت علی کا درجہ کیا اور آج تم کتاب لکھتے بیٹھو گے صحابہ صحابہ لڑنے بیٹھے کی دعا اتحاد کے لیے اللہ نے قبول نہیں کی صحابہ کے اندر جنگیں ہوئی صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو لے کر آسمان جیسے اونچے اونچے جھگڑے ہونے لگے کس کو جہنمی کہیں گے آپ کس کو جنتی کہیں گے کس کو حق پر کہیں گے کس کو باطل پر کہیں گے اما عائشہ کا درجہ کیا ہے حضرت علی کا مقام کیا ہے جنتی یہ بھی ہے جنتی وہ بھی ہے نبی کے پروردہ یہ بھی ہے نبی کے پروردہ وہ بھی ہے نبی نے دل ان کو بھی دیا تھا نبی نے دل ان کو بھی دیا تھا میدان جنگ میں ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ اب قلم چل رہا دیوانے کتے کا چل رہا ہے بھوکنے والا بھوک رہا ہے کیا بھائی عالمہ دیکھے کیا مولانا ارشد مدنی کہتے ان کا بھتیجا محمود ارے تورے محمود مدنی کہتے لڑکوں مرے یہ امت پر گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ورنہ جمعیت علماء وہ جس نے ہندوستان کے لیے تحریک آزادی کی شروعات کی جس نے مدارس کا جال بھی جس نے آسام کی ایک لمبی پٹی پر وہاں کی حکومت نے گاؤں کے گاؤں کے وجود کو ختم کر دیا ایک تو ہے گھروں کو ختم کرنا گاؤں کے گاؤں کے بستی کے بستی کے وجود کو ختم کر دیا کتنی تحریکیں اور کتنی جماعتیں تھیں ایک مئی کے لال میں تو علما تھی میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم آسام میں اگر یہ قدم نہ رکھتی تو آج آسام میں شاید مسلمان